اور اس قرن سے انہیں راج ناؤ خوف ہو کہ اپنی رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمات ہو نہ کوئی سفارشی اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں